حضرت جبیر بن متعیم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ تور پڑھتے سنا سنن نسائی حدیث نمبر نو سو اٹھاسی